السلام علیکم میں ہوں ایک گمشدہ مسافر منزل ہے جس کی تلاش میں ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਬਾਬਾ ਰਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕਾਮੇ ਬੈੰਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਬੈਠੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡੁੱਬੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਹੁਣ کم کی کرنا میں بابا جی قانون تو عمل کرائی د لوکوں کی حفاظت کری ہے راکی گھر کی دھیان کر لینڈی تو بابا جی کہ لگے جب قانون نہیں ہوں گا ادو کی کر دیا بابا کی مطلب کہہ رہا جی اجک میں بابا اِسی حکومت کے ملازم نہیں ہوں اے ریاست کے ہوں سارے ملازم ریاست دے ملازم ہوں جندیاں رہندیاں سی ریاست جو کہ بابا کہن لگا ریاست نے کی کیا ہے تین میں بابا رہی جو تین اگے دسیا کہ پتر قانون جدو نہیں ہوں ہر شہر اڈ پڑھ جاتی ہے تو ریاست کا حکم ہوں جہ تلف چکیا ریاست ਹੁੰਦੀ ਏ محسوس نہیں پایا ریاست نے تاریخ رام کوری نکے موٹے کسی کام پوچھا ہی نہیں کہ یہ کہنا کہ نہیں کرنا جو وہ ریاست دا اصل حکم ہے دھیان کریا کرو میں کہ بابا میں رو نہیں چکیا نالے کہڑا کسی نے کاغذ سے لکھ کے جیتا بابا کہڑا کسی نے پتا کہ پتر ہے کاغذا ہی نہیں لکھایا تین پڑھایا گوا بنایا واپس اپنے لا لیے بڑی دور جا مک اپنے آپ تو بندہ سمجھ نہیں تینو گوا بنا کے تین ریاست